سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون یہ سورہ روم جو ہے اس میں آغاز میں جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تاریخی پس منظر بھی ہے اس کا اور ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی کہ جو ان آیات میں کی گئی تھی کہ جو پھر صحیح صحیح ایگزیکٹلی جیسے کہ پیشن گوئی اللہ نے کی تھی ان آیات میں وہ پوری ہوئی یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ بہت طویل عرصے تک کئی سو برس تک تاریخ کے اندر جب یہ ایرانی امپائر بنی ہے کہ خسرو سے سائرس کے زمانے سے ڈھائی ہزار سال پہلے جو بادشاہ تھا رو کر تو ایک بڑی سلطنت یہ تھی اور دوسری بڑی سلطنت جو تھی وہ سلطنت روما تھی سلطنت روما کا سب سے بڑا حصہ تو جو یورپ کے اندر تھا لیکن یہ کہ یہ ترکی کا پورا علاقہ اور مغربی میڈیٹرین کے ساتھ ساتھ جو ساحل ہے یہ ان کے پاس ہوتا تھا ان دو حکومتوں میں جیسے سی سو ہوتا ہے جھولا جھول رہی تھی تاریخ کبھی ایرانیوں میں کوئی زوردار طاقتور بادشاہ اٹھا باصلاحیت حملہ کیا اور رومیوں کو دھکیل دیا وہ یورپ کے اندر اور ایشیا خالی کرا لیا کبھی رومیوں میں کوئی زبردست طاقتور کوئی بادشاہ اٹھا جس کے اندر صلاحیت تھی وہ آ کر ایرانیوں کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے جاتا تھا تو اس طریقے سے یہ سی سو جو ہے یہ کئی سو برس تک جاری رہا حضور کی بے کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ سن چھ سو چودہ میں چھ سو دو سے لے کر چھ سو چودہ تک اور حضور کی ولادت ہوئی پانچ سو اکہتر میں یعنی جب حضور کی عمر اکتیس برس تھی اس سے لے کر اور پینتالیس برس کی عمر تک ایک مسلسل جنگ چلی ہے ان دونوں کے مابین روم اور ایران کی لیکن سن چھ سو چودہ میں ایک بڑی زبردست شکست دی کہ خسرو پرویز کہ خسرو ثانی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا پہلا کہ خسرو کر دیں اور ثانی میں ہوں اب بہرحال ایک بڑا باصلاحیت حکمران تھا اس نے شکست دی ہے رومیوں کو بہت بری طرح شام میں اب یہ چونکہ رومی عیسائی ہو چکے تھے سن تین سو عیسوی میں یہ عیسائی ہو چکے تھے یروشلم ان کا مقدس مقام تھا لیکن نام رکھا ہوا تھا ایلیا سن ستر میں جو یروشلم کو انہوں نے برباد کیا تھا تو اس کے بعد ہیڈریان ایک رومن امپرر تھا جس نے کہ دوبارہ آباد کیا یروشلم کو اور لیکن اس کا نام بدل دیا اب یروشلم نہیں تھا یہ اس کا نام تھا ایلیا ایلیا میں ان کی وہ سلیب بھی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو جس کو سلیب دی گئی تھی ان کا مقدس مقام تھے یہ ان سب سے بھی ان کو کھدیڑ دیا تقریباً ترکی سے بھی نکال دیا استنبول جو ہے مستنطنیہ اس پر بھی اندیشہ ہوا کہ شاید ایرانی حملہ کر دیں گے اس حد تک رومیوں کا حال پتلا ہو گیا اب ہو یہ رہا تھا کہ جو عرب میں مکے میں ادھر حضور کی دعوت ہے شروع ہو چکی ہے پانچ برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے یا یہ کہ پندرہ برس ہونے کو آئے ہیں لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ مشرقین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایرانی تو ہمارے بھائی ہیں وہ مشرق ہیں آتش پرست ہیں اور یہ نصرانی جو ہیں یہ عیسائی جو ہیں یہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں اس لیے کہ یہ عیسا کو ماننے والے موسا کو ماننے والے تو یہ لوگ جو ہیں ان سے قریب ہیں تو وہ بغلے میں جا رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارے جو ساتھی ہیں یا تم جیسے جو لوگ ہیں تمہارے قریب جو لوگ پٹ رہے ہیں دیکھو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بڑے فتح مند ہو رہے ہیں وہ آگ کے پوجنے والے وہ مشرق جو نہ موسا کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ اوتورات کو مانتے ہیں نہ انجیر کو مانتے ہیں انہوں نے تمہیں تمہارے ان ساتھیوں کو کس طریقے سے کھدیڑ دیا ہے شکست دی ہے تو اس پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر وقت تو پھر واقعی صورت یہ بن گئی ہے لیکن چند ہی سالوں کے اندر یہ صورت بدل جائے گی اور یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا یہ پیشن گوئی کی گئی اس پر پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کسی کافر مشرق سے ایک شرط بھی مان لی کہ اگر یہ قرآن کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی تو تم مجھے سو اٹھتے ہوئے اور اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں سو اٹھ دوں گا لیکن حضور انہوں نے کیا تین چار سال کا یہ عہد کیا تھا حضور نے کہا نہیں ویزا کا لفظ آ رہا ہے اس میں کہ چند سالوں کے اندر ویزا کا لفظ جو ہے وہ نو تک اطلاق ہوتا ہے تو نو سال کو رکھو اور شرط جو ہے دوبارہ اپنی اس نو سال کے حوالے سے اونٹوں کی تعداد میں بڑھا دی گئی لیکن یہ کہ پھر شرط کی مدت نو سال ہو گئی لیکن نو سال کے نویں سال ہی وہ جو ہے وہ جو پیشن گوئی قرآن کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی ہرکل جو تھا ہرکلیس ہرکل اعظم اس نے پھر لمبا چکر دیا بجائے اس راستے سے آنے کے وہ بہرہ کیسپین کی طرف سے ہو کر پیچھے سے ہو کر آیا ہے اور سرپرائز اٹیک کیا اس نے ایران پر اور بڑی زبردست شکست دی ایران کو اور اپنی شکست کا بدلہ چکا لیا اور یہ سارا علاقہ شام وغیرہ کا جو ہے وہ اس نے واگودار کرا لیا اور وہی تھا زمانہ جبکہ مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی تو یہ شکست دو خوشیاں جمع ہو گئی مسلمانوں کے لیے کہ ایک تو یہ کہ جو ان کے قریب تر تھے یعنی عیسائی ان کو فتح حاصل ہو گئی مشرقین کے ساتھ کے مقابلے میں کہ جو مشرق مشرقوں سے قریب تر تھے آتش پرت تھے دوسرے یہ کہ خود انہیں فتح حاصل ہو گئی فتح مبین الفرقان آ گیا بدر کا اس کا ذکر ہے نایات میں الفلامی غلبت روم رومی مغلوب ہو گئے فی ادن الرب قریب کی سرزمین میں وہ جغرافیہ تو آپ کو دکھایا تھا نقشہ نظیر نمایا عرب اور اس کے اوپر ایک طرف شام ہے ایک طرف عراق ہے اور ادھر عراق کے ساتھ ایران ہے تو قریب جزیرہ دبائے عرب سے قریب ترین ممالک ہیں فی ادن الارض قریب کے ملک میں رومی غالب آ گئے لیکن وہ ہم غلب ہند سے وہ اپنی اس مغدوبیت کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے فی بزر سلیم چند سالوں میں اور یہ بلا کلف جو ہے یہ نو تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے دس سے کم کم نو تو حضور نے اسی لیے کہا کہ نو سال چونکہ تم شرط مانگ رہے اس وقت تک شرط لگانا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا ابھی نہ جوئے کی حرمت آئی ہے نہ شراب کی حرمت آئی ہے اس لیے اس میں آپ وہ تعجب نہ کریں کہ حضرت ابو بکر نے شک لگائی تو فرمایا فی لفظ اللہ ہی کا اختیار تھا اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا سارا معاملہ پہلے بھی اور بعد میں بھی بھائی یوم یفر المومنون اس روز اہل ایمان خوشیاں منائیں گے ایک خوشی تو اس کی ہوگی کہ عیسائیوں کو فتح ہو گئی آتش پرستوں پر اور بے نسل اللہ ہے اللہ کی مدد بھی آئے گی ان کے پاس یعنی غزوہ بدل کا لفظ نہیں آیا لیکن اہل ایمان کو جو ہے اس وقت فرحت ہو گئی بے نسلی اللہ اللہ کی مدد سے یم سرو شاہ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وہ العزیز الرحیم اور وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا واد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ ہو کر رہے گا لائف رف اللہ وعدہ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اکثر اللہ صمول لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یہ ہے وہ چھ آیات کہ جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں اور اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً چھ سو چودہ عیسوی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً پانچ برس ہو گئے چھ سو دس میں پانچواں برس تھا چھ سو دس میں وہی شروع ہوئی ہے اور پھر نو برس کے بعد وہ غزل بدر بھی ہوا اور ان کو بھی فتح حاصل ہو گئی یا علمون ظاہر من الحیات دنیا یہ لوگ جو ہے اب یہ باقی تو جو مکی صورت ہے سورہ روم اور یہ بہت مشابے ہے سورہ نحل کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ تذکیر تسکیر اعلی اللہ کے حوالے سے اس کا مضمون وہی ہے بنیادی یا نمون ظاہر من الحیات دنیا یہ لوگ دنیا کی زندگی کو بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں وہ آخرت ہم غافل اور آخرت سے یہ بالکل ہی غافل ہے یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مدراک الآخرہ ہے دنیا کی زندگی کی بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیتی ہے جس میں بونا ہے آخرت میں کاٹنے کے لیے وہ یہ بھول گئے کہ آخرت کی کھیتی ہے باقی جو ظاہر ہے اس کا کھاؤ پیو ایش کرو بس یہی ان ان کے سامنے رہ گیا ہے اور آخرت ان کے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گئی ہے عملہ یہ تفق کروں فی سے کیا یہ اپنی اپنی ذات میں غور نہیں کرتے وان ماما فرق اللہ سماوات بینا اللہ اپنے حق نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ بھی ان دونوں کے ماں بہن مگر حق کے ساتھ واجن مسمہ اور ایک وقت معین تک کے لیے یہ دائمی نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور یہ ایسے ہی کار آبس نہیں ہے ربنا ما خلق تحاظہ باطلا سبحان کا فقین آزاب صبح نہ لوگ جو ہے اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں اولم یسیرو فن دا آخرت آخر امن قبل تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے کانو اشد ابن ہوں قوتن وہ کہیں زیادہ تھے شریف ان کے مقابلے میں قوت میں وہ اثار و امروہا اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اس کو آباد کیا اکثر اما امروہا اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے وہ جات رسول ہوں اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور واضح تعلیمات لے کر فما کان اللہ علیہ محم تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلاکن قانون اور سلحم جزمون بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا سمہ آکوت لذین آسا سوا پھر اس کے بعد جن لوگوں نے برے کام کیے بری روش اختیار کی تو ان کا پھر انجام بھی برا ہوا انکر زبرے آیات اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا وہ قانون استاح ذور اور وہ اس کا ٹھٹھا کرتے رہے اللہ عبد الخل کا سما یوید اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے سما یوید دو بار بار آیا ہے اس کا ترجمہ کہیں میں حال میں کر رہا ہوں اور کہیں مستقبل میں فعل مظاہرے جو عربی زبان میں وہ دونوں کو کور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے یعنی فصل ہے ایک ہوئی پھر اس کے بعد دوسری ہوئی ہے تیسری ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا یعنی آخرت میں صبح الہ ترجعون پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے وہ یوم تقوم اسرا تو مجرم جس روز قیامت قائم ہو جائے گی مجرم اس روز جو ہے بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے ولم لک شرکائے شفاف اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفا کرنے والے وہ بشرکا ان کافرین اور خود یہ بھی اس روز پھر اپنے ان شرکا کا کفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں وہ یوم تقوم سات یوم جی تفرق جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تقسیم ہو جائیں گے پولرائزیشن ہو جائے گی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے کیا ہوگی پولرائزیشن فام الفین عامر عامر صالحات فی فی روز مرون وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ہوں گے باغ میں اور وہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی توازو ہو رہی ہوگی وہ امن ندی کفر و کرزبو بھی آیات و القائل آخرت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا وہ لائے تو پھر عذاب بہت ضرور تو وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے گرفتار کر کے عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے فسبحان اللہ ہی نہ تم سون و ہی نہ تم یہ اسی انداز میں دیکھیے سورہ نہل میں یہ آیت آئی تھی بس اور انعام میں بھی پھر اللہ ہی پاک ہے اس وقت بھی جب تمہیں شام ہوتی ہے تم شام کرتے ہو وہی نہ تص اور جب صبح کرتے ہو وہ لہ الحمد پھر سماوات مطلب اور اسی کے لیے ہے حمد اور تعریف آسمانوں میں اور زمین میں وہ آشین وہی نہ تُس اور رات کے وقت بھی اور جب کہ دوپہر ہوتی ہے ظہر کا وقت ہوتا ہے یہ بھی نمازوں کے اوقات ہی کے حوالے سے صبح کے وقت کی نماز ہے شام کے وقت کی نماز ہے رات کی نماز ہے ظہر کی نماز ہے یخرج الحی من المیت وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے انڈا بے جان ہے اس میں زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہے اس میں سے چوزا برامد ہوتا ہے جاندار وہ یخرج المیت من الحی اسی طرح مرغی سے انڈا برامد ہوتا ہے اور اور بھی بہت سی چیزیں کہ جو نکل رہی ہیں وہ یہ لردہ بعد موت اور زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد بقزا کا تخرجون اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکال لیا جائے گا قبروں سے زمین میں جہاں تم دفن ہوگے گے جہاں تمہارے اجزاء تحلیل ہو چکے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس مردہ زمین میں سے جیسے فصل نکال لیتا ہے تمہیں نکال لیا جائے گا ومن آیا ان خلق کم ان تورا بن سم تم بشر تن تشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم مزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم یہ میں نے اپنے معمول کے خلاف متعدد آیات اس وقت اسی لیے تلاوت کی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو مضمون اب آ رہا ہے اس کا انداز کیا ہے سورہ نحل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالی کی خاص خلاقی کی علامات اس کے خاص جو بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے مختلف اعتبارات سے ان کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے ان نفیزہ لے کر لایا یہ ہم نے سورہ شعراء میں بھی دیکھا لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تھی نشانیاں اور جو ہیں آفاقی انفسی آیات الہیہ ان کے حوالے سے سوت النحل میں یہاں مضمون وہی ہے لیکن شروع میں کیا جا رہا ان نمین آیات ہی بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خلاقی یا خاص اس کی جو بھی رحمت کے مظاہر ہیں ان کا اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر تم انسان بن گئے ہو کہ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو ومن آیات ہی ہے اس کی آیات ہی میں سے یہ ہے انخلق کا نقوب انفسم ازوا جا کہ تمہارے لیے تمہاری نو ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی جوڑے بنائے لے تسکرو الحا تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو و جال کو مبت و رحمہ اور یہ کہ تمہارے ماں ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی ان نفیز کل آیات کے لیے قومی اتفق کروں یقیناً اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں اب آیات ہی خلق سماوات و اور اس کی آیات میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق بختلاف و کم اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا فرق کتنی بولیاں ہیں کتنی زبانیں دنیا میں ہیں جو لوگ بولتے ہیں کتنے مختلف رنگ ہیں لوگوں کے بہت سے پیر زرد روح ہیں کوئی سرخ روح ہیں کوئی سیاہ فام ہے مختلف لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ جو تخلیق میں تنوع ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک بڑی علامت ہے ان نفیزال کل آیات عالمی یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں نشانیاں ہیں آیات ہیں ومن آیات ہی منام و کم بلیہ ونحار اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے اس کی حکمت اور اس کے علم کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کے وقت بھی اور دن میں بھی دن میں بھی خیرولہ انسان کرتا ہے اور رات کے وقت سونا ہے وب سے راؤ کم فن اور یہ کہ پھر بقیہ اوقات میں جو تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو محنت کرتے ہو پھر تمہاری معاشی جد و جہد ہے ان نفیزہ آیا کے یہ قومی اسماعود یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں یعنی جو دل سے کے کانوں سے سنتے ہیں ایک ہے حیوانوں کی طرح کا سننا ایک ہے انسانوں کی طرح کا سننا دل سے سننا ومن آ یوریکم البرق کا خوف و اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے جب بجلی پہنچتی ہے تو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی خوف بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ ہو کہ جس سے کوئی تباہی آ جائے لیکن لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش آئے باران رحمت آ جائے تو خوف میں متما وہ یونکائے مان اور پھر برساتا ہے وہ آسمان سے پانی فیوحیر بھی اردو دماطہ پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد ان نفیز عالیہ کا دور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں وہ بھی نہ آیا سما و لڑ یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے اس کی قدرت ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے یعنی یہ سارا جو اجرام سماویہ ہیں یہ بڑے بڑے کرے ہیں بڑے بڑے آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سائز کے ہمارا سورج بیچارہ ان کے سامنے بہت ہی معمولی سی شہ ہے اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں اسٹار موجود ہیں ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مدار میں کس نے تھاما ہوا ہے سما ادا ڈاک دعوتن میں پھر جو وہ تمہیں پکارے گا بس ایک ہی دفعہ کا پکارنا اس کا ہوگا تم زمین سے ادا تم تخرجون تم نکل پڑو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے یقول الحکل کل اسی طریقے سے اس وقت بھی اللہ کا بس ایک حکم کافی ہوگا وہ لہو منفی سما بات اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے کل اللہ قالتون سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہے وہ الخلق عبدالخل قسم وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے پہلی بار تخلیق فرماتا ہے پھر اس کو دہراتا بھی ہے یا دہرائے گا تمہاری تخلیق دہرائے گا کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا وہ اہ و وہ اس پہ زیادہ آسان ہے زیادہ ہلکا ہے یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ قرآن میں دلیل لاتا ہے کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ کرنا آسان ہے ایک مرتبہ کیا ہے اس کی جو مشکلات ہیں اس کو اس نے حل کیا ہے دیکھا ہے یہ ہمارا تجربہ ہے پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ وہی کام کرنا نسبتاً آسان ہے لیکن تمہاری سوچ الٹی ہے تم کہتے ہو اللہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ بھائی اس نے پیدا کیا تمہیں پہلے یا نہیں یا تو یہ کہو کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل عرب جو مخاطب اول تھے قرآن کے وہ اللہ کے منکر نہیں تھے ابھی ہم آیات پڑھ چکے ہیں ولا انسان ہوں من والارض لا يقول اللہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا اسمان و زمین فوراً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی وہ اللہ کو خالد مانتے تھے تو اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ اگر پیدا کیا ہے تو پھر دوسری مرتبہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری کیوں ہو وہ ہوا احبن والے بلکہ جو بھی اصول ہے اس کے مطابق تو اسے اس کے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے اور ہے بالخیر وہ اس کے لیے آسان ہے لہ المسل العلیٰ اور اس کی بڑی بلند شانیں ہیں اصل میں مثال کا لفظ استعمال ہوا مثلا مثال لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ وہ مثال کا لفظ بھی استعمال کرنا زیادہ موضوع ہماری سمجھ میں نہیں ہے تو اس کو ترجمہ بہتر ہے کہ شان اس کی بہت بلند شان ہے ولہ المسل العلیٰ سے استعمال آتے آسمانوں اور زمین میں وہ العزیز الحکیم اور یقین وہ زبردست ہے کمال حکمت والا ذرا مسلم سے وہ تمہارے لیے تمہارے ہی جیو میں سے تمہاری اپنی سوچ جو ہے اس کے حوالے سے ایک مثال بیان کرتا ہے حل ہر ملکت امان کم شرکائے کیا تمہارے لیے جو تمہارے مل کے یمین ہیں غلام ہیں لوڈیاں ہیں کیا وہ شریک بھی بن جاتے ہیں تمہارے اس چیز میں کہ جو ہم نے تمہیں رسک لیا ہے ظاہر بات ہے کہ غلام تو غلام رہے گا وہ شریک تو نہیں ہوگا وہ برابر کا حقدار اور اختیار تو نہیں رکھے گا جو بھی آقا کا مال ہے اور ملکیت ہے اس میں اصل اختیار اور تصرف جو آقا کا ہے غلام تو جو بھی اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا جاتا ہے پنتو فی سوا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہارے غلام جو ہیں تمہارے ملک یمین وہ برابر ہو جائے اختیار میں ملکیت میں تقافون کا کو کیا تم ان کے بارے میں بھی اسی طریقے کی سوچ رکھتے ہو جیسے کہ اپنے بارے میں اندیشے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے اس اندیشے کا بھی سدیواب کر لیا جائے کیا جتنی فکر تم اپنے بارے میں کرتے ہو کیا اتنی ہی فکر اپنے ان غلاموں کے بارے میں بھی کرتے ہو کقیفت کم سے کم کیا نگہ داخت جو ہے جتنی اپنی کرتے ہو ان کی بھی کرتے ہو کزال کا رخ الیات الآیات قومی یا اسی طرح ہم اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں یعنی یہ کہ باقی جتنے بھی ہیں جن کو تم نے چھوٹے معبود مانا ہے تم خود مانتے ہو چھوٹے معبود ہیں اللہ بڑا معبود ہے خالی حقیقی صرف وہ ہے تو یہ کیسے برابر ہو جائیں گے اور کیسے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی سفارش جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گی اللہ پر اور یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے یہ تم نے جو تصور کیا ہے خود اپنے اوپر قیاس کرو تو کیا تمہارے غلام جو ہے وہ تمہارے برابر ہو جاتے ہیں تو یہ جتنی بھی تم نے گھڑ لی ہے معبود اپنے یہ بھی سب مخلوق ہیں چاہے وہ من گھڑت ہیں تمہارے جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اور چاہے یہ کہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ وہ سب مخلوق ہیں تو اللہ کے لیے تو سب غلام ہیں تو اللہ کے برابر کیسے ہو جائیں گے بل بلیر حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر علم بغیر کسی علم کے بغیر کسی صنعت کے من عمل ہو تو کون ہے جو ہدایت دے گا اس کو کہ جس کو اللہ نے بھٹکا دیا یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ضلالت کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کی بہر تصدیق اللہ کی طرف سے سبت ہو چکی ہے وما لهم من ناصرین اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے فاقم وجہ کل دین حنیفہ یہ آیات بہت اہم ہیں جو آ رہی ہیں آگے اور دین کا جو اصل روح ہے اور اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے فاقم وجہ دین حنیفہ تو قائم رکھو سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف حنیفہ یکسو ہو کر یہ توحیدی شان ہو کہ میری اطاعت ان فلاطی و نسخی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی وجہ تو وجہ فتح صبا وات حنیفہ وما نمن المشرقین اب ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو کاٹ کر ذات باری تعالیٰ پر مرکوز کرو تو عقیم وجہ کبھی دین حنیفہ فطرت اللہ لطیف فطر الناس علیہ یہی وہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے انسانوں کی تخلیق اسی پر ہوئی ہے ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے بعد میں اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کے ماحول کی وجہ سے اس کے والدین جو بھی اس کو سکھا پڑھا دیتے ہیں جیسا کہ حدیث ہے کل مولودی یورد الفطرہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام ہے وہ فطرت اللہ کے دین کی ہے وہ فطرت اللہ ہے واہ یو باہو دان اور یہ تو پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نسلانی یا مجوسی بنا دیتے تو یہاں پر مایا فطرت اللہ کی خلق میں اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ظال کا دین القیم بس یہی دین ہے قائم رہنے والا سیدھا دین و اکثر اللہ سے لا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے منی بین تو فاقم وجہ کل الدین خلیفہ اسی کے ساتھ کنٹینیوشن سمجھئے منیبین علیہ اور چونکہ پہلے واحد کے سیکھے میں تھا تو حضور سے خطاب تھا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور سے خطاب بھی ہوتا ہے امت کی صورتوں میں تو گویا کہ امت سے ہو رہا ہے تو یہاں وہ جمع کا سیدھا ہو گیا کہ اپنے چہرے اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر سیدھے کر لو منیبین علیہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے وہ اور اس سے لڑو واقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرقین اور نماز قائم کرو دیکھو مشرقین میں سے نہ ہونا من الزین فر رقو دین جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا فرق فرق جو ہے کاٹ دینا توڑ دینا کلو فرقین کا تو دن عظیم فرق نہ بکول بہرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تھا بھائی فرق نہ بےکومل بہرا پان جائے نہ کم نہ فرعون تم تنظر فرق کیا ہے پھاڑ دینا دین کو پھاڑ دے گا توڑ دینے کے معنی کیا ہے اطاعت ایک حصے میں اللہ کی ایک حصے میں کسی اور کی وہ زندگی پھٹ گئی اب یہ زندگی منتشر ہو گئی اطاعت آپ کی منتشر ہو گئی اطاعت صرف اللہ کی ہو فضور مخلصین الہ الدین بکارو اس کو لیکن اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے ساری اطاعت اسی کی یا اس کی اطاعت کے تابع کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے مثلا والد کی اطاعت ہے والدین کی اطاعت ہے اساتذہ کی اطاعت ہے حکمرانوں کی اطاعت ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر ہے کوئی حرج نہیں جس کی چاہو بات مانو والدین کی مانو اساتذہ کی مانو اپنے پیروں کی مانو جس کی چاہو مانو حکام کی بشرتے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو لا تعالیٰ تعلی فی معافی قریب خالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو بس یہ قانون ہے من نے فرق نہ ہوں کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے وہ خود ان کو ایک ایک لے کر علیحدہ ہو گئے کل اور ان میں سے ہر جماعت جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ اترا رہی ہے اسی کے اوپر مگن ہے کسی نے کچھ لے لیا ہے دین کا حصہ کسی نے کوئی دین کا حصہ لے لیا ہے بلس ناسب گردن داؤ ربہم منی دین اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے سختی پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اپنے رب کو اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے سب اضا اذا ہوں منہ رحمت پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکاتا ہے ادا فریق و منحمکون تو ان کی ایک جماعت اور ان کا ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شر کرنے لگتا ہے بے یکرو بے تعینات ان تاکہ کفر کرے ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہے یعنی ہماری دی ہوئی شے ہے رزق ہماری ہے لیکن اس کو وہ کفر کے لیے استعمال کر رہے ہیں فتمتا ہوں اچھا ٹھیک ہے جو بھی تمہیں فائدہ اٹھانا اٹھا لو چند دن کی زندگی ہے بالآخر تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے یہ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ اسی مہلت کے اندر اندر جو تم چاہو کرو فسو فتح پھر یہ کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے کل فتح نمون سم کلّو فتح عالمون ایک وقت آئے گا جب کہ اصل حقائق جو ہے وہ منکشب ہو جائے گی علیہ سلطان الفو یہ تکلم و بیمار بیما بھی یشرکون کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو ان سے یہ کہہ رہی ہو اور ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہو کہ جن کے یہ شرک کر کو شریک کر رہے ہیں یعنی کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو اب یہاں دیکھیے لفظ یہ تکلم آیا جو بات کرتی ہو ان سے یہی لفظ ہے جو کہ علامہ اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے حق پنہا ہم پیداست پائندویاستو یہ قرآن جو ہے خود کلام کرتا ہے آپ اس سے گفتگو تو کیجیے یہ آپ سے کلام کرے گا آپ سے بات کرے گا تو پوچھا گیا یہ کہ ام اللہ علیہ سلطان فہو یا تکلب و بیما قانون ہی یشرکون تو کیا ہم نے ان کے اوپر کچھ صنعت اتاری ہے جو ان سے گفتگو کرتی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ شرک کرو یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے وزاظت اللہ رحمت فرح ہو گیا اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ دکھاتے ہیں تو پھر وہ بڑے اتراتے ہیں فخر کرتے ہیں پھولے نہیں سماتے وہ ان تصب ہم سید اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے مصیبت آ جاتی ہے بماغ قدمت قیدی اور وہ آتی بھی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے اضاحم ہوں یقنتون تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اب عملہ یقت شاہ و کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رسق کو کھول دیتا ہے پھیلا دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ یکم اور ماپ توڑ کر دینے لگتا ہے راشننگ کر دیتا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ان نفیز عالیہ کے لایات ان قومی یومنون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں جو ماننے والے ہیں جو یقین کرنا چاہیں فعت اگر قربا حق کا ہو تو اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو مسکین اور مسکین کو بھی وہ اپنے سبیر اور مسافر کو بھی ذالک خیر الزین یورید الم اللہ یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کا چہرے کے طالب ہیں ہیں وہ اور یقین یہی لوگ کہ جو فلاح پانے والے ہیں تم ربن یہ آج میں نے کوٹ کی تھی جب ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر یعنی یہ کہ ایک شخص ہے اس کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے بچت ہے اس کی اب اس کی دو شکلیں ہیں یا تو اس بچت کو وہ اللہ نے جن لوگوں کو کم دیا ہے جو محتاج ہے ان کو دے دے اللہ کے ہاں و ثواب لے لے اللہ کے دین کے لیے لگا دے اس کا بھی و ثواب اللہ دے گا یا بس آخری درجے میں یہ ہے کہ کسی کو قرض حسنا دے دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دے اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انویسٹ کروں کوئی اور آدمی محنت کرے اس کی محنت سے جو اس کی محنت سے بڑھوتری ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سود کے اوپر رقم دی اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بغیر اس کے کہ آپ کو محنت کر رہے ہوں یا کوئی مشقت کر رہے ہوں اس کی جو ہے آپ کو جس کو نفع کہہ رہے ہیں آج کل وہ سود آپ کو ملتا چلا جائے تو یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں یعنی بچت جو ہے آپ کی سیونگز جو ہے آپ کی یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام کے نقطۂ نگاہ سے یہ آفو ہے اس کو خرچ کر دینا چاہیے ایمان کا تقاضا یہ ہے یہ سلون کا مادہ یوں سے کون وہ اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے محتاجوں کے لیے غربا کے لیے صرف کر دیا جائے لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدقہ جو دیا جائے تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی مدد کر دی جائے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام مدور ہوئے ہیں تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مزارمت پر دے دیں مزاربت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا اگر تو کوئی نفع ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لیں اور کچھ وہ لے لیں نقصان ہو جائے تو سارا نقصان آپ برداشت کریں گے جس کے پاس وہ سرپلس بنی تھی اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا یہ تو تفاصیل بات کی ہے لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق سبیل سب ورسس سود ربا کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آخرت کا عید و ثواب حاصل کرنے کے لیے یا بچت کو انویسٹ کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے یہ دو ذہنیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں فما آتے تم ربن تو جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے لے یرب وفی اموال تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں فلا یرب و اللہ اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی وما آتے تم ان زکات ان اور جو تم زکات دیتے ہو یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے خیرات ہے تری دونوں وجہ اللہ ہے اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا اللہ کا چہرہ مراد وہی اللہ کی رضا فولا کہ محفول یہ لوگ ہیں جو اپنی بچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں یعنی یہاں اللہ کے لیے دیا ہے تو وہاں دس گنا ملے سات سو گنا ملے اس سے بھی زیادہ ملے لیکن یہ ہے لوگ کہ جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی اللہ اللہ کی خلا کا کم سما رضا کا کم سما یومی تو کم سما سمایہ کم اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رسک دیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا حل شرکائے منشنکائے من یفر من کارے شے کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جس کے بارے میں تمہارا گمان تک ہو کہ وہ یہ کام کرتے ہیں کیا لات ازا منات یہ کرتے ہیں یہ کام کوئی بھی ان کے عقیدے میں ایسی بات موجود نہیں تھی وہ تو ہاؤ عند اللہ کہتے تھے کہ ہمارے شفیع ہیں بس ہمارے سفارشی ہیں سبحانہ اللہ پاک ہے و تعالی اور بہت بلند و بالا ہے اما یشرکون اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں زہر الفساد و پھر بررے بہرے بما قسمت و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بسبب اس کمائی کے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے یہ آئے جتنی آج آپشن ہو کر پورے دنیا کے افق کے اوپر جو ہے یوں سمجھیے کہ نمایاں ہو رہی ہے شاید جس وقت نازل ہوئی تھی اتنی نمایاں اس وقت بھی نہ ہو اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کا کیا اندازہ تھا لوگوں کو بہت کم اندازہ تھا پوری دنیا کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں تھا آج جس طریقے سے فساد رونما ہو چکا ہے پوری زمین میں اور جس طرح کے تصادم ہیں جس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں جس طرح کی امنیاں ہیں جس طرح کے فسادات ہیں تو ظاہر الفساد بڑھ رہے بل باہر بڑھ و بہر میں فساد رونما ہو چکا ہے بیمار قسمت اے دن رات لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے باعث لے یوزی زیتا ہوں بازل نظیر آمے لوگ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے یعنی بعض الزیہ میں لوں اگر سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ یہیں پر اگر سزا دینی شروع کر دے تو کوئی آدمی بچے ہی نہ ماں بقا اللہ ظہر ہی داب باہ ایک بھی انسان نہ رہے زمین کے اوپر لیکن کچھ کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دیتا ہے تاکہ یہ لوٹیں پھریں سوچیں غور کریں توبہ کریں رجوع کریں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ اس لیے ہے کہ انسان ہوش میں آئے آج ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے خاص طور پہ مسلمان سوچیں کیوں ہم دلیل و خار ہیں ہیں آج کیوں دلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں کیا وجہ ہے اللہ ہم سے تو وعدہ تیرا تھا انتم ان کن تم مومنین تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے ہمارا یہ حال کیوں ہے اگر ہم یہ سوچیں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس یا دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے حصے بکھرے کر دیے ہیں افتو میں باغ ان کتابیں و تک فرون نہ فما من يفعل ذلك منكم الا خزي في الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب تو جب آپ سوال کریں گے قرآن سے تو قرآن آپ کو جواب دے گا لیکن ان چیزوں پر بھی اگر غور کریں سوچیں تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہلت ملی ہوئی ہے وہ بڑا عذاب آنے سے پہلے یہ آئے کوٹ کر لیجیے اکتالیس نمبر آیت ہے اس لیے کہ ساٹھ آیتیں ہیں سورہ روم کی اس سورہ مبارکہ کی مناسبت مضامین کے اعتبار سے ہے اس کے بعد سورہ لقمان ہے پھر سورہ سجدہ ہے سورہ سجدہ کی جو آیتیں ہیں وہ تیس ہیں اور اکیسویں آیت اس کی جو ہے اس کے لگ بھگ ہے جب ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر مناسبت محسوس ہوگی ان چار صورتوں میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ پہلی صورت سورہ انکبوت اس کے مضامین کے مناسبت جوڑا اس کا جو وہ تیسری صورت ہے سورہ لکمان اور دوسری صورت یہ سورہ روم اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ سجدہ ہے ان کے مضامین کی مناسبت اس اعتبار سے اور چاروں نے مل کر ایک سب گروپ کی شکل اختیار کی ہے جیسے وہ چار تھی جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں الفساد کان الفسل باہر من قبل کہیے ان سے زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جو تم سے پہلے تھے کان اکثر مشرقین ان کی اکثریت مشرقوں پر مشتمل تھی فاقیم وجہ کل دین القیم دوبارہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف اللہ کے دین کی طرف من قبل ایات یا یوم لا مرد من اللہ اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کی طرف سے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا یوم یا اس دن یہ تقسیم ہو جائیں گے پھٹ جائیں گے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے کس طرح ہو جائیں گے کیا پولرائزیشن ہوگی من کفرا فالح فالح کفرو جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا سارا وبال اسی پر آئے گا وہ من عمر فالح الفصی جمہدون اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تھے تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لیے یہ بستر بچھایا تھا جو آباد انہوں نے کیے تھے تو گویا کہ اس وقت علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی میں یزی الدین آمر عامر صالحات دن فضل ہی تاکہ اللہ تعالیٰ بدلا دے اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے اپنے فضل سے ان نہ القافرین القافرین وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا وہ مین ہی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ریاح مبشرات کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بشارت لے کر آتی ہے بولے کم رحمت ہی اور تاکہ پھر وہ اپنی رحمت سے تمہیں وہ حصہ دے تمہیں مزہ چکھائے تو اپنی رحمت کا یعنی باران رحمت کا والے تجری الفل کو بے امر ہی اور تاکہ سمندر کے اندر جو جہاز چلے اور کشتیاں چلے وہ بھی اس کے حکم سے بھلے تب بن فضل ہی اور تاکہ ان کشتیوں پر سفر کر کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو ولا اللہ کم تشمر اور تاکہ تم شکر کرو ولا قطر صلی اللہ قبل رسول سلم قوم ہی اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے اپنی اپنی قوموں کی طرف فجاؤ بل تو وہ لے کر آئے ان کے پاس واضح نشانیاں معجزات اور واضح تعلیمات فل تکمنا پھر ہم نے انتقام لیا مجرموں سے وکان حق علینا نصر المومنین اور یہ تو ہمارے ذمے تھا کہ ہم اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد کریں یعنی یہی ہوا ہے حضرت نو اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے حضرت حود اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے اللہ النویس فتوسیر و صحابن اللہ ہی ہے کہ جو ہوائیں چلاتا ہے فتوسیر پھر وہ ہوائیں جو ہیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو پب چھوٹے ہوں سوا پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے فضا کے اندر شاہ جیسے بھی وہ چاہتا ہے وہ یہ سفر پھر ان کو کر دیتا ہے تہ برتح یہ مزدور پہلے بھی آ چکا ہے پھر ان کو تہ برتہ کرتا ہے کا پتھر سے ہی تم دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے اور مہ برستا ہے ان کے درمیان سے فیضا اب ہی میں شاہ میں نباز ہی فضا ہوں جس طب شرور تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر اس بارش کو برسا دیتا ہے اس کی زمین پر تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں شادہ فرحاں ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں وہ ان قانون ان قبل اور اس سے پہلے اگر کہ وہ تھے ان قبل ہی کہ اس سے پہلے کہ یہ ان پر بارش برسائی گئی ہوتی لبوب لسین یقیناً بہت ہی نا امید تھے یقیناً اس سے پہلے مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک گھٹا آئی بشارت آئی بارش برسی اب وہ خوش ہو گئے خوشیاں منا رہے ہیں یہ خاص طور پر جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو اصل میں ان چیزوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے عام طور پر جہاں آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو وہاں یہ نیچرل فنومنا اور اس کے ساتھ یہ نفسیاتی کیفیات اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ بارانی زمینوں میں ہوتی ہے فنت اللہ آثار رحمت اللہ تو دیکھو اللہ کی رحمت کے جو آثار ہیں نشانیاں ہیں اس کو دیکھو کیسا بار دہ موتحا کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد ان نظال کا محل موتا وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو وہ آلہ شعین قدیر اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے ولا ورسلنا ریحن اور اگر ہم بھیجیں کوئی ایسی ہوا جھکڑ بھیج دیں اس کھیتی کے اوپر وہ کھیتی کو تباہ و برباد کر دے فراہو مسفر اور دیکھیں کہ وہ کھیتی تو پیلی پڑ گئی زرد پڑ گئی کوئی ایسا آ گیا کوئی واضح سرسر کا جھونکا آ گیا کیا ہوا بن آ ہی اکفرون تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں اللہ کے جناب میں کہ ہمارے اوپر تو اللہ کی کوئی رحمت کبھی ہوئی ہی نہیں ہمارے لیے تو ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں فعم کا رات اس میں ان تو ہے نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو وہ رات اس میں سمت دو آرا بننا ہی آپ ایسے بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار اور اپنی دعوت کہ جو جو پیٹھ موڑ کر بھی چلے گئے ہوں یعنی بہرا جو ہے اگر آپ کے آمنے سامنے رو در رو ہے تو کم سے کم اشاروں کناروں میں کوئی بات اسے سمجھائی جائے لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو ایسے بہرے ہیں کہ جو ساتھ پیٹھ موڑ کر چل بھی دیے ہیں لہٰذا آپ کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت اور جو بھی ابلاغ و تبلیغ ہے اس کا ان کے اوپر کوئی اثر پیدا کر سکے وہ کا بے حاضر عملی ان ضلع اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت سے بھٹکنے سے آپ بچا نہیں سکتے ہدایت نہیں دے سکتے ان مینو آپ نہیں سنا سکتے مگر انہیں کو جو مانتے ہیں بے آیات نہ ہماری آیات کو فہم مسلم بس وہ ہماری فرما برداری اختیار کرتے ہیں اللہ النبی خلق من ضعف وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا کمزوری سے یعنی جب تم پیدا ہوتے ہو تو بہت کمزور ہوتے ہو سما جانا بھی غفر قوتن پھر تمہاری اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرماتا ہے جوانی آتی ہے آدمی کڑیل جوان بنتا ہے پھر اس کے جانا بھی بعد قوت ظفر پھر قوت کے بعد پھر ضوف آ جاتا ہے پھر یہ ادھیڑ عمر ہوئی اور قوا کے اندر جو ہے اس میں لال پیدا ہونا شروع ہوا پھر بڑھاپا آ گیا بس اور پھر یہ کہ سفید بال ہو جاتے ہیں یخل و معاشا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے وہ العلیم القدیر اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے وہ یوم تقوم سات و یقسم المجرمون اور جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے یہ مجرم ماں لسو غیر سات نہیں رہے وہ سوائے ایک گھنٹے کے ایک گھڑی کے بس ایک گھڑی رہے دنیا میں اور یا اس عالم برزخ میں اس سے زیادہ نہیں کزال کا قانون یو یوں فکون جس طرح اس وقت ان کے جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے اسی طرح وہ دنیا میں بھی اچک لیے جاتے تھے یعنی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے حقیقت کو نہ تسلیم کرتے تھے نہ مانتے تھے وہ کال نبی نہ بت العلم اور کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو کہ علم حاصل تھا جو صاحب شعور تھے ول ایمان اور جن کو ایمان حاصل تھا لقد نبی تم فی کتاب اللہ یوم الباس اے بدبختو تم رہے ہو اللہ کے حساب اور اللہ کی کتاب کے مطابق یوم باس تک یہ سارا کم ایک گھنٹہ جسے کہہ رہے ہو یہ عالم بردخ تھا بڑا طویل برزخ کا عالم تھا اب ظاہر بات ہے جو انسان آج سے پانچ ہزار پہلے مر چکا ہے پانچ ہزار برس تو اس کے برزخ میں پہلے گزر چکے ہیں ابھی یہ کہ اور کتنا وقت آنا ہے تو وہ کہیں گے اہل ایمان یہ تو اصل میں عالم بردخ کا وقفہ تھا فہذا یوم الباس اور اب جو تمہاری آنکھ کھلی ہے تو یہ ہے یوم باس یہ یوم قیامت ہے یہ اٹھنے کا دن ہے ولا کن تم لا تعلمون لیکن یہ کہ تم علم نہیں رکھتے تھے تم نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا تھا ان کے بارے میں غور کرنا ہی پسند نہیں کیا تھا یوم معذرت ہوں تو آج پھر جن لوگوں نے ظلم کیا زیادتی کی گناہ کی زندگی بسر کی اب ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کا معذرت کرنا عزر تراشنا بہانے بنانا اور معافیا مانگنا کام نہیں آئے گا ولاحم یستا نہ ہی انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کریں اب وہ وقت گزر چکا دنیا میں موقع تھا جب تک موت نہیں آئی تھی معلوم یغر جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے ان کے لیے توبہ کا موقع تھا لیکن اب انہیں یہاں پر توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا ان کی توبہ جو ہے اب قبول نہیں ہوگی ملک نہ علی ناصفی حضرت قرآن من کل مسل ہم نے تو لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں ہر انداز میں سمجھا دیا ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھیں ہم نے یہ ہر طریقے سے بات جو ہے واضح کر دی ہے اب بے اور اگر آپ لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی لا یقول لجن کفر ان انتم اللہ مبتلون تو یہی کہیں گے یہ لوگ کافر کے نہیں ہو مگر تم جھوٹ گھڑ رہے ہو یہ جھوٹی باتیں ہیں من گھڑت باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو یا یہ کہ تم نے کوئی جادو کر دیا ہے غزال کے یتم اللہ علیہ قلوب الزین اللہ عمول اسی طرح اللہ مور کر دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے فصل بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے ان نواز اللہ حق کو اور جیسا کہ میں نے ارد کیا یہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے حضور کے وساطت سے تمام مسلمانوں کو تو اے نبی آپ اور اے اہل ایمان تم سب صبر کرو ان نواز اللہ حق کو اللہ کے وعدے پر یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے اس کی مدد آئے گی غلبہ دین کو ہوگا حق کا ہوگا لیکن یہ کہ اس کے ابھی بہرحال ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں تمہارا امتحان تو لیا جائے گا حسب الناس و یترک و یقول آمنا و حملہ یفتنون پھر سورہ بقرہ کی وعد ذہن میں لائیے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات یہ اللہ امتحان تو لے گا لیکن اللہ کے وعدے پر پختہ یقین رکھو نواد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اور دیکھنا کہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے تمہیں ہلکا نہ کر دیں یعنی ان کا دباؤ جو ہے تم برداشت نہ کر سکو اور تم پیچھے ہٹ جاؤ کو پسپائی اختیار کر لو اس کے مانی کیا ہوئے بڑے بودے نکلے بڑے کمزور نکلے دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دشمن یہ مشرق یہ کافر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہیں تمہارا بودا پن ظاہر ہو جائے اور وہ تمہیں ہلکا کر کے رکھ دیں اس کی بجائے جمے رہو ڈٹے رہو وہ ہمالیہ کی طرح کھڑے رہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو تن دھن لگا رہے ہو اسی طریقے سے لگاتے رہو بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا دنیا میں بھی آخرت بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویات بلایات عظم کے حقیق